محمد بن راشد نے اپنی سنت سے اس مذکور حدیث ہم ولد الزنا ہوگا اور اپنی ماں کے اہل کی ملکیت ہوگا خواہ کوئی ہو آزاد عورت ہو یا کوئی لونڈی اور یہ فیصلے اسلام کے اولین دور میں ہوئے تھے اور جو مال قبل از اسلام تقسیم ہو چکے وہ ہو چکے سننے ابو داود حدیث نمبر دو ہزار دو سو چھیاسٹھ